سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار کاموں کو ترک نہیں کرتے تھے یوم عاشورہ اشرۂ ذالحجہ اور ہر ماہ میں سے تین دنوں کے روزے اور نماز فجر سے پہلے والی دو سنتیں حدیث نمبر اڑتیس سو اٹھاسی مسند احمد